اللہ تعالی نے قرآن پاک میں یہ حکم دیا کہ جب تم قرآن پاک کی تلاوت کرو تو فسٹ باللہ اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو تو اللہ تعالی کی پناہ پہلے مانگنے کا حکم ہے اسی لیے ہم جب بھی تلاوت شروع کرتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ کر شروع کرتے ہیں اس اعوذ باللہ کے جملے کو سب یہ مانتے ہیں پوری امت کا اتفاق ہے اس پہ کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے یہ قرآن کریم سے باہر کا حصہ ہے یعنی یہ قرآن کا ایک حکم ہے اس کی اطاعت ہے حکم کیا ہے اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فضا اصل قرآن جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو فسٹ باللہ اللہ تعالیٰ سے بنا مانگو ان شیطان الرجیم تو شیطان مردود کی حرکتوں سے تم اپنی پناہ میں رکھے تو یہ اس حکم کے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا جملہ صحیح احادیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے متعلق حکم دیا تو یہ تعوض اسے کہتے ہیں یا اسے استعا اس جملے کو کہتے ہیں تو یہ یا تعوض قرآن پاک میں شامل نہیں یہ تو در حقیقت چودہویں پارے میں سورہ محل میں اللہ تعالی نے جو حکم دیا اس حکم کی تعمیل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے جملے کو پڑھنا ہے اس استعاذہ یا تعوض کے معنی کیا ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ پڑھنے والا اللہ تعالی سے درخواست کرتا ہے کہ اللہ کی ذات اپنے اس عاجز بندے کو اپنی پناہ میں لے لے اور شیطان کے ہر شر سے اسے محفوظ کر کے اس اپنے پاک کلام کو پڑھنے سمجھنے اور پھر اس کی برکات سے فائدہ اٹھانے کی تفیق بخش اسے جملے کو پڑھ کے آپ دیکھیے انسان در حقیقت تین چیزوں کا اقرار کرتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنے عاجز ہونے کا اعتراف کرتا ہے اپنی کمزوری کے احساس کا اظہار کرتا ہے کہ میرے پروردگار میں تو اتنا بے بس اور ناتوانا ہوں کہ میں تو اپنی ذات سے کسی خوبی کے کام کو انجام دے سکتا ہوں نہ کسی شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہوں بس تیری ذات ہے جس کی پناہ میں اگر میں آ جاؤں گا تو مجھے نیکی کی توفیق بھی ہو جائے گی اور شر سے میری حفاظت بھی ہو جائے گی اپنی اس عز کے ساتھ ساتھ انسان دوسری طرف اسی جملے کے ذریعے اللہ اعلی کی قدرت کا اعتراف کرتا ہے دوسری بات اس جملے کو پڑھنے سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے اپنی زبان سے کہتا ہے کہ اللہ آپ ہر طرح اس بات پر قادر ہیں کہ آپ جس طرح چاہیں مجھے اپنی پناہ میں لے لیں اور جب تیری پناہ مجھے حاصل ہو جائے گی تو پھر میں ان امیر کو امیر خیر کو پائے تکمیل تک پہنچا سکوں گا اور اللہ تعالی کی قدرت ان دو چیزوں کو اعتراف کے بعد تیسری چیز انسان یہ جو عز بلّہ کہتا ہے نا اس بلّہ کی یہ جو با ہے اس کا کیا مطلب ہے اس با کے کوئی سترہ اٹھارہ معنی لکھے ہیں اہل لغت نے عربی زبان میں یہ وسعت ہے اور اس کا عام طور پر مفسرین نے معنی یہ بیان کیے کہ اصل میں وہ درخواست کرتا ہے اصل میں با کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی اپنی ایک اپلیکیشن خدا کے سامنے پیش کرتا ہے اور اعتراف کرتا ہے زبان سے یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لیجیے میں اپنے اصلی دشمن شیطان سے مقابلے میں اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہوں خدا جب تیری پناہ میرے شامل حال ہو اس دشمن کی تو کوشش ہوگی کہ مجھے تیری اس پاک کلام کے سمجھنے سے روکے اس کی تلاوت سے روکے اور اگر میں اس کی تلاوت کروں تو سمجھ نہ پاؤں اور سمجھ پاؤں تو خدایا پھر میں عمل نہ کروں تو اے اللہ اتنی جو مشکلات مجھے پیش آنی ہیں تو میں ان سب کی مشکلات میں گرنے سے پہلے ہی درخواست کرتا ہوں کہ پریدار مجھے اپنی پناہ میں لے لے تاکہ میں اس کی تلاوت کر سکوں اور تلاوت کروں تو پھر اسے سمجھ سکوں سمجھ سکوں پھر اس پہ عمل بھی کر سکوں اور جتنی وساوس اور جتنی راستے شیطان اپنانا چاہتا ہے کہ مجھے اس خیر سے باز رکھے خدا ان تمام شر کے راستوں کو بند کرنے کے لیے تو میری مدد کر ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تعوض کے پڑھنے میں حکمت کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے احکامات ثابت ہیں ان سب کے بارے میں ایک اصولی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں پر ہمارا کام اللہ کی بندگی کرنا اس مالک حقیقی کی کوئی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کی حقیقت تک ہمارے دماغ کی رسائی ہو نہ ہو ہمیں بلا چون و اللہ کے احکامات کو ماننا آپ تصور کیجئے ایک شخص کو آپ اپنے ملازم رکھتے ہیں اور وہ کام گھر کے مختلف انجام دیتا ہے اور اگر ہر کام کرنے سے پہلے وہ پوچھنے لگے کہ صاحب اس کام کی کیا حکمت ہے آپ نے کہا پانی پلا دیجیے کیوں صاحب پانی کیوں پلائیں اس میں کیا حکمت ہے آپ نے کہا کہ پنکھا چلا دیجیے ان کا پنکھا چلانے میں کیا حکمت ہے اس وقت تو اگر کوئی نوکر اس طرح کی ساری چیزیں پوچھنے لگے اور پھر مزید دیدہ دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہے کہ جب تک صاحب حکمت سمجھنا ہے ہم کام نہیں کریں گے تو آپ کی نظر میں اس شخص کا کیا ٹھکانا ہوگا اور یہ نوکری قید دن چلے گی بالکل اسی طرح اللہ تعالی کی بندگی وہ ایسی چیز ہے کہ انسان ہر ہر بات میں اگر یہ کھوج لگانے بیٹھ جائے تو اس بات میں کیا حکمت ہے مجھے نماز پڑھنی ہے کیوں پڑھوں اس میں کیا حکمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے جھوٹ سے منع کیا اس میں کیا حکمت ہے اگر میری سمجھ میں آئے نماز پڑھنا تو پڑھ لیں گے اور جھوٹ کا بولنا بری بات ہے وہ ہماری سمجھ میں آئے گی اس کی برائی تو عمل کریں گے نہیں تو نہیں کریں گے تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ رازی اللہ یہ اللہ کی بندگی ہے یہ اپنے نفس کا ابتدا اور دماغ کی خرابی اس لیے اللہ تعالی نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو حکم دیا بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کام ہمیں کرنے چاہیے جن کاموں سے روکا ان سے باز رہنا چاہیے اگر کسی کام کی حکمت سمجھ میں آتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں سمجھ میں آتی پہلے علم ان سے پوچھ لیا جائے یہ بھی درست ہے انسان کی طبیعت عمل پر آمادہ اور کاربند ہو اور محض اطمینان قلبی کے لیے حکمتوں کو معلوم کرنا چاہے تو یہ طرز عمل بھی صحیح ہے مگر عمل حکمت کو سمجھنے پر موقف نہیں ہونا چاہیے پھر عرض کرتے ہیں کہ عمل حکمت کو سمجھنے پر موقف نہیں ہونا چاہیے یہ طرز عمل بندگی کے خلاف ہے اصل بات تو وہی ہے جو آپ سے عرض کر دی اب رہتی یہ بات کہ اس تعوض کے پڑھنے میں حکمت کیا ہے تو کچھ حکمت کی بات ہیں ہم نے آپ سے پہلے ہی عرض کر دی ایک اور حکمت اس کی اس طریقے سے ہم سمجھیے کہ انسان ایک باغ لگانے کا چمن بسانے کا ارادہ کرتا ہے اس مقصد کے لیے نرم زمین موافق آب و ہوا عمدہ بیج اور مناسب انسانی قوت ضروری آلات یہ سب اسباب اور ذرائع اور وسائل اکٹھے کرتا ہے اور وہ پہلا کام جس سے چمن کا آغاز اور باغ کی ابتدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ زمین کو جھاڑ جھنکار سے صاف کرے اور اس کے ارد گرد داڑھ لگائے تاکہ نیزی جانور بیج اور زمین پر اگنے والے پیڑ پودوں کو نقصان نہ پہنچا سکیں اس طرح جب کوئی شخص تلاوت کلام پاک کا ارادہ کرتا ہے تو گوا وہ ایک باغ اور چمن بسانے کا ارادہ کرتا ہے جو دشمن اس باغ کو تباہ کر سکتا ہے وہ شیطان ہے پر اللہ کی ذات جو اس باغ کو لگانے کی توفیق اور پھر اسباب کو فراہم کرتی ہے وہ ہر طرح سے حفاظت فرما سکتی ہے تو یہ شخص حق تعالی شامل کی ذات مقدسہ سے یہ درخواست کرتا ہے یہ جملہ پڑھتا ہے یہ عرض کرتا ہے کہ پروردگار یہ جو میں ایک ثواب کے لیے باغ لگانے لگاؤں میں تلاوت کرنے لگاؤں خدا کی مجھے اپنی پناہ لے گی ایک اور حکمت اس میں یہ ہے کہ انسان جب تلاوت کلام پاک کا ارادہ کرتا ہے قرآن پاک رکھتا ہے اسے کھولتا ہے تو اسے حکم یہ دیا گیا کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے کیونکہ اسی زبان سے چھوٹ بولا گیا غیبت کی گئی ہے الزام لگائے گئے ہیں غصے کا بیجا اظہار کیا گیا ہے اور ایسے نامناسب کلمات کسی کے بارے میں بھی کہے گئے ہیں جن پر اللہ کے یہاں گرفت ہو سکتی تھی زبان سے انسانوں کو ایزا پہنچائی گئی تکلیف پہنچائی گئی تو انسان نے اپنی ذہنی کو ہی زبان کو بھی گندگی میں ملوث کر لیا اب اسی زبان سے کلام الہی کو پڑھنا چاہتا ہے تو پھر مناسب یہ ہے کہ اللہ کے اس کلام پاک کو پڑھنے سے پہلے اپنی زبان کو بھی پاک کر لے اور زبان کی پاکیزگی کے لیے سب سے مؤثر طریقہ وہ ہے جو اللہ اعلیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم جب بھی تلاوت کا ارادہ کرو تو یہ پڑھ لیا کرو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کی ایک اور حکمت بھی ہے اور اس تعوض کی ایک اور حکمت یہ ہے کہ جب کوئی شخص تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالی کے فرشتے اسے سننے کے لیے آتے قرآن پاک میں بھی آیا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان قرآن الفجر اور فجر کے وقت جو قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کے فرشتے اسے سننے کے لیے آتے بعض حضرات نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جو تلاوت کی جاتی ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے خود نماز فجر مراد ہے تو کچھ بھی مراد لے لی جائے اللہ کے فرشتے بہرحال انسانوں کی تلاوت سننے کے لیے زمین میں آتے اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ فرشتوں کی موجودگی کا احساس یا ان کی اطلاع اللہ کے بعض بننے کو ہو جاتی صحیح حدیث میں اس کی مثالیں آئی ہیں حضرت اسعد رضی اللہ عنہ کے متعلق صحیح احادیث میں صحیح بخاری میں آیا ہے کہ وہ تلاوت فرما رہے تھے اور فرشتے ان کی تلاوت سننے کے لیے نازل ہوئے مگر انہیں نہیں معلوم ہو سکا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس عمر مبارک کی بشارت دی کہ اللہ کے فرشتے ان کی تلاوت سننے کے لیے آئے تھے اصل بات یہ ہے کہ سعید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ان سے حضرت اسید رضی اللہ نے ذکر کیا کہ ایک مرتبہ رات کو وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کی سواری کا جانور یعنی گھوڑا ان کے پاس ہی بندھا ہوا تھا اچانک اس گھوڑے نے بے قراری سے گھومنا شروع کر دیا تو اسید رضی اللہ نے تلاوت موقوف کر کے خاموش ہو کے اس کی طرف دیکھنے لگے کہ اس گھوڑے کو کیا ہو گیا یعنی کسی چیز نے کاٹ لیا ہے یا کوئی تکلیف ہو رہی ہے اسے کیا مسئلہ جو ہی یہ خاموشی ہے گھوڑے نے ان کی خاموشی پر گھومنا چھوڑ دیا اور سکون سے کھڑا ہو گیا انہوں نے پھر تلاوت شروع کی گھوڑا پھر گھومنے لگا حضرت اسید رضی اللہ عنہ خاموش ہوئے گھوڑا پھر کھڑا ہو گیا انہوں نے تیسری مرتبہ پھر تلاوت شروع کی اور گھوڑے نے حرکت شروع کی تو یہ اٹھے کیونکہ ان کا چھوٹا بیٹا یا اس گھوڑے کے قریب نہیں سو رہا تھا اور ان کو بھی قریب تھا تو انہیں ڈر لگا کہ کہیں گھوڑے کے گھومنے سے بیٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے اس کا سن اس پہ نہ آ جائے انہوں نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور گھوڑے سے کچھ فاصلے پر لٹا دیا اچانک ان کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھی تو انہوں نے دیکھا کہ بادل کی طرح کا ایک ٹکڑا ہے اور اس میں چراغوں جیسی روشنیاں اب صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ حاضر ہوئے کہ انہوں نے عرض کیا کہ رات ایسے ایسے میرا بیٹا وہیا سویا ہوا تھا اور گھوڑا تھا اور تلاوت کرنے کے وہ گھومنے لگتا تھا اور جب تلاوت میں مکمل کرتا تھا تو وہ پھر اس کے بعد کھڑا ہو جاتا تھا اور اچانک آسمان کی طرف میں نے دیکھا تو ایک بادل میں روشنیاں نظر آئیں اور سمجھ نہیں آئی یہ کیا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کرا حضیر حضیر کے بیٹے کاش تو تلاوت کرتا رہتا اور پھر ارشاد فرمایا کہ حضیر تلاوت کرتا ہی رہتا ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے یہ ڈر ہوا کیونکہ یہ گھوڑا میرے بیٹے وابا کو کچل نہ دے اور میں تو اس لیے اٹھا تھا اور میں اپنے گھر سے بھی نکلا باہر دیکھوں یہ ماجرا کیا ہے لیکن پھر مجھے دکھائی نہیں دیا وہ بادل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حقیقت میں بتلائی اور فرمایا تمہیں معلوم نہیں یہ کیا تھا انہوں نے عرض کیا کہ نہیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے یہ اللہ کے فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے کے لیے آسمان سے تمہارے پاس آ رہے تھے اور اگر تم تلاوت کرتے رہتے کرتے رہتے تو یہ اتنے زیادہ جمع ہو جاتے کہ لوگوں کی نظروں سے چھپے نہ رہتے اور لوگ جان لیتے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ فرشتے کیا ہوتے اس بھی سے معلوم ہوتا کہ بعض زراعت کی تلاوت اللہ تعالیٰ کی اس قدر مقبول ہوتی ہے کہ اللہ کے فرشتے تلاوت سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں قاری کو معلوم ہو یا نہ ہو یہ ایک الگ بحث ہے تو اب دیکھیے جب فرشتے تک تلاوت سننے کے لیے آتے ہیں تو پھر مناسب یہی ہے کہ اس تلاوت کو شیطان کے اثر سے جہاں تک ممکن ہے پاک رکھا جائے کیونکہ شیطان گندگی اور نجاست کو پسند کرتا ہے اور فرشتے صفائی اور تہارت کو پسند کرتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں شیطان اور فرشتے اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ تلاوت سے پہلے وہاں کے ماحول کو اور مانوی طور پہ اپنے آپ کو اس عروض من شیطان الرجیم یہ پڑھ کر اپنے آپ کو بالکل اللہ کی پناہ میں دے دیا جائے اور شیطان مردود سے مکمل طور پر چھٹکارا حاصل کرنے کی درخواست کی جائے